آٹھواں باپ سفر طائف اور ہجرت مدینہ سفر طائف کے واقعات حضرت ختیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا ان کے اس رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی یہ سوچ کر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا آپ طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی تین سردار عبدیہ عبیدیہ لیل اور اس کے دو بھائی مسعود اور حبیب کو آپ نے اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدماش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعقب کرنے لگے یہ لوگ پھبتیاں کستے نازیبا جملے کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیے انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے جب آپ درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظالم تو یہ ظالم پھر آپ پر پتھر برساتے گالیاں دیتے تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے آخرکار آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن اتبا بن ربعی کا تھا آپ کی یہ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا اس نے آپ کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا خوشہ بھیجا جو آپ نے قبول فرمایا آپ کی باتیں سن کر انگور لانے والا نسرانی غلام اداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا سب سے سخت دن بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا جنگ عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اے ہاں اے عائشہ وہ دن میرے لیے جنگ عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبدیہ لیل کو اسلام کی دعوت دی اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا میں اس رنج و غم میں سر چکائے چلتا رہا یہاں تک کہ یہاں تک کہ مقام قرآن الاسعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اس بادل میں سے حضرت جبرائیل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا اے محمد اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں اگر آپ کہیں میں ابو کبیس اور کیان یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے جنات کا قبول اسلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے رات میں جب آپ نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تنسی بین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے پھر ان جنات نے واپس پھر ان جنات نے واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یجرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا آپ کے اعلان نبوت کے وقت یہاں دو قبیلے اوس اور خزرج کے ساتھ کچھ یہودی کچھ یہودی بھی رہتے تھے یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں سے سن سن کر انہیں معلوم تھا کہ عین قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں اعلان نبوت کے گیارہویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منا شریف لے گئے من منا میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد اقبا عربی میں اکبات گھاٹی کو کہتے ہیں وہاں آپ تشریف فرماتے کہ قبیلہ خزرج کے چھ آدمی آپ کے پاس آ گئے آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نصب پوچھا پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے واپس واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی بیت اقبا اولا اگلے برس یعنی اعلان نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے مزید بارہ افراد منا کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیت کی تاریخ اسلام میں اس بیت کو بیت اقبا اولا کھاٹی کی پہلی بیت کہتے ہیں اس بیت کو بیت اقبا اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیت منا کی پہاڑی میں اقبا کے قریب ہوئی جسے جمرات الاقبا بھی کہتے ہیں ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دیا جائے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا بیت اقبہ ثانیہ اس بیت کے ایک سال بعد یعنی اعلان نبوت کے تیرہویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً بہتر افراد نے منا کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے ہجرت مدینہ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی آپ نے صحابہ اکرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے صحابہ اکرام مدینہ شریف ہجرت کر گئے اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا آپ مکہ میں ہی رہے آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے کافروں کا اجتماع قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے یہ دیکھ کر کہ مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں ایسے نہ ہو کہ حضور علیہ السلام بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے الندوہ میں ایک مشورہ کیا کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے مختلف تجاویز دی گئیں جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجاویز پر سب کا اتفاق ہوا اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تلوار دی جائے وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے اللہ آپ کو شہید کر دیں تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم کسی سے بھی جنگ نہ کر سکیں گے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی حضرت جبرائیل امین اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہو گیا اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں ہجرت مصطفیٰ کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکان عالی شان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو وہ حملہ آور ہوں اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی ایمانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے اس وقت بھی کئی امانتیں آپ کے مکان عالی شان میں موجود تھیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حضرت علی سے فرمایا تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینہ چلے آنا آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یاسین شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صرف اور اس مجمع سے صاف نکل گئے کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سور پہنچے اور تین دن اور تین راتیں وہاں قیام فرمایا اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے